السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ہماتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک سچی کہانی کہانی کا عنوان ہے کائی نے جان بچا دی اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے کائی کہتے ہیں وہ پانی کے اوپر جو چیز جم جاتی ہے کھڑے پانی کے اوپر وہ کائی کہلاتی ہے سنتے ہیں تیسری چوتھی صدی ہجری میں ابو بکر محمد بن ذکریہ راضی مشہور طبیب یعنی کہ حکیم گزرے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے طبیب تھے جن بیماریوں کے علاج سے دوسرے عاجز آ جاتے تھے وہ ابو بکر محمد راضی کے علاج سے صحت یاب ہو جاتے تھے بے شمار مایوس مریض ان سے علاج کروانے کے لیے بغداد آتے رہتے تھے ان کے دوائی اور علاج کے طریقوں سے نہ صرف ان کے زمانے کے ہزارہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا بلکہ ان کے بعد بھی لوگ صدیوں تک ان سے فائدہ اٹھاتے رہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان مریض بہت دور سے سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا اور حکیم راضی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حکیم صاحب میں بہت دور سے سفر کرتا ہوا بغداد کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں میرے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا اٹھتے بیٹھتے کھانستے تھوکتے وقت خون اتنا زیادہ میرے منہ سے نکلتا ہے کہ میں نڈھال ہو جاتا ہوں اس بیماری نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ میں بڑی مشکل سے چل پھر سکتا ہوں خدا کے لیے مجھ پر کوئی علاج کا طریقہ آزمائیے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیے حکیم صاحب نے اس نوجوان کو تسلی دی اور کہا گھبراؤ نہیں ہمت سے کام لو میں تمہارا علاج کروں گا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شفا دے پھر حکیم صاحب نے مریض کی نبز دیکھی اس کے خون تھوک کا معائنہ کیا مگر بیماری کی وجہ ان کی سمجھ میں نہ آ سکی عام طور پر سل کی بیماری میں مریض خون تھوکتا ہے کیونکہ اس کے پھیپڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں لیکن اس مریض کی تھوک خون وغیرہ میں اس بیماری کی کوئی علامت نہیں تھی حکیم صاحب مریض کی تسلی کے لیے اس کو کچھ دوائیں دیتے رہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آخر ایک دن انہوں نے مریض سے کہا کہ اپنے سفر کا پورا حال سناؤ اور جو کچھ تم نے سفر میں کھایا پیا وہ بھی بتاؤ مریض نے سفر کے حالات سناتے ہوئے حکیم صاحب کو بتایا کہ ایک صحرائی علاقے میں میرا گزر ہوا تو دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا اور نہ کوئی بستی نظر آتی تھی جہاں سے میں پانی حاصل کر سکتا پیاس سے میرا یہ حال ہوا کہ چلنا مشکل ہو گیا قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا کچھ فاصلے پر مجھے ایک جوہر نظر آیا میں گرتا پڑتا اس کے پاس پہنچا اور وہاں سے پانی لے کر اپنی پیاس بجھائی اس کے کچھ دیر بعد میرے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا اسی بیماری نے مجھے ہلکان کر رکھا ہے کمزور بنا دیا ہے مریض کی یہ بات سنتے ہی حکیم صاحب بیماری کی وجہ جان گئے انہوں نے ملازم کو بھیج کر ایک جوہر سے مٹھی بھر کائی منگوائی اور کائی کس کو کہتے ہیں اور سبزی کو کہتے ہیں جو بند کھڑے پانی کے اوپر برسات میں یا دیواروں پر جم جاتی ہے اور مریض سے کہا اس کو کھاؤ مریض کو ایسا کرنا بہت ہی برا لگا بڑی کراہت محسوس کی لیکن حکیم صاحب کے حکم اور بار بار کہنے پر اس نے کائی کھا لی کائی کھاتے ہی اس کو قے آ گئی اس میں کائی میں لپٹی ہوئی کوئی چیز رینگ رہی تھی اس کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک جونک تھی جو صحرا کے جوہر سے پانی پیتے وقت مریض کے پیٹ کے اندر چلی گئی تھی یہی مریض کی آنتوں اور میدے کو زخمی کر کے اس سے خون تھکواتی رہی تھی جو ہی یہ مریض کے پیٹ سے باہر آئی وہ اپنے آپ کو بھلا چنگا محسوس کرنے لگا حکیم صاحب نے اس کو چند مزید دوائیں دیں جنہیں چار پانچ دن کھانے سے مریض کی کمزوری دور ہو گئی اور وہ حکیم صاحب کو دعائیں دیتا ان سے رخصت ہوا کیسے کیسے عقل مند لوگ تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عقل مند بنائے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں آمین آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ